گئے تھے حنیف کا معنی ہی ہے کہ جو یکسو ہو جائے ہر ایک سے الگ ہو کر صرف ایک ہی کا ہو جائے جو وہ کہے بس وہی مانے تو ابراہیم علیہ السلام ہر ایک سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اسی کی اطاعت اسی کی برداری بجا لانے والے وہ ماکان من المشرقین اور جیسا کہ مشرقین مکہ کا یہ خیال تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بھی خیال باطل تھا ابراہیم مشرقوں میں سے نہیں تھے اس وقت کے تینوں بڑے مذہبی گروہ یہودیت نصرانیت اور مشرقین تینوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں تو اسی سے کیا مراد ہوا کہ یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگرداں تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ یہ اس سے ہٹے ہوئے تھے اب ان کا راستہ وہ راستہ نہیں تھا ان کی ملت وہ ملت نہیں تھی یہ اس سے انعراف کیے ہوئے ہیں روگرداں ہیں منہ موڑے ہوئے ہیں اور پھر قرآن جو ان سے منہ موڑتا ہے ان سے انعراف کرتا ہے اس کے بارے میں خود ہی بتلاتا ہے کہ وہ میّر غب و ملت ابراہیم اللہ منصفیہ نفسہ ابراہیم علیہ السلام سے تو رو گرداں وہی ہو سکتا ہے منہ وہی موڑ سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا وہ اپنے نفس کو جس نے بے وقوف بنایا وہ جو صفاحت اور حماقت میں مبتلا ہو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردہ ہوگا گویا کہ یہود ہوں یا نصارہ یا مشرقین کیونکہ ملت ابراہیمی سے روگرداں تھے اس لیے یہ گروہ صفحا سے تعلق رکھتے تھے یہ خود صفی تھے آخمک تھے قرآن کریم خود خودسراہت کے ساتھ بتلا رہا ہے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کن کو نسبت ہے ان کے قریب کون ہیں ان سے تعلق کن کا ہے وہ بھی قرآن ہی بتلاتا ہے کہ ان اول بے ابراہیم الزین تب ولی آ کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی اتباع کرنے والے تھے جو ان کے وقت میں جو ان کے پیروکار تھے انہی کی طرح ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی یا اتباع سب سے اہم مسئلہ کیا تھا مسئلہ توحید کہ ہر غیر کی بندگی اور اطاعت اور فرمبرداری پوجا اور پرستش اور غلامی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر لینا انی وجہ من المشرقین میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ایک اللہ کی طرف جو آسمان و زمین کا رب ہے سب کا رب وہی ہے سب کی پرورش کرنے والا وہ ہے سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا وہ ہے سب کو نشو و نما کا سامان فراہم کرنے والا وہ ہے پھر سب کا آقا اور مالک وہی ہے میں نے تو اپنا رخ اس کی طرف کر لیا میں مشرق نہیں ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہ ایک اللہ کو اپنا معبود اپنا رب مان لینا تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی کہ وہی عقیدہ اختیار کیا وہی راستہ اختیار کیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا کیا راستہ ہے قال لہو رب اسلم کال اسلم تو رب العالمین ان کے رب نے انہیں کہا اسلم فرما بردار بن جاؤ اطاعت گزار بن جاؤ ہمارے سامنے جھک جاؤ ہمارے ہو جاؤ کال اسلم تو رب العالمین جواب ابراہیمی تھا میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اپنے آپ کو سپرد کر دیا ایک اللہ کے جو سارے جہانوں کا رب ہے تن تنہا ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تو یہ ہے یہاں دوئی تو نہیں ہے یہاں کسی غیر کی پوجا اور پرستش تو نہیں ہے یہاں کسی ماں کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں تو نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے تو جنہوں نے آپ کے دور میں آپ کی پیروی کی ان اول بھی ابراہیم تبعوه جنہوں نے اتباع کی آپ کی اور پھر اب اب کون ہے مدینہ کے یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم مشرقین کا دعویٰ تھا کہ ہم اور کہتے بھی یہ تھے یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے نصرانی کہتے تھے نصرانیت اختیار کر لو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے کون کالو او نسارا تاطدوں کہتے تھے یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ نسارا کہتے تھے نسرانی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ قرآن کیا کہتا ہے کل بل ملت ابراہیم حنیفہ یہودیت اور نسرانیت کے اندر اب ہدایت نہیں ہے یہودیت اور نسرانیت خود جن کو نبی مانتی ہیں ان سے اب بچھڑ چکے ہیں اب ہدایت نہ یہودیت کے پاس ہے اور نہ اب ہدایت جو ہے وہ نصرانیت کے پاس ہے یہ یہ تو خاص وہ دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اب تو بگاڑ ان کا کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ یہود ہوں یا یہ عیسائی دنیا یہ تو خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ یہودیت اور نصرانیت میں آپ ہدایت نہیں ہے یہ تو کہتے نا کالو تو ان سے کہیے کل بل ملت ابراہیم حنیفہ ماکانہ من المشرقین بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اصل کہ جو ہر ایک سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا اور وہ مشرقوں میں سے بھی نہیں ہے کہیں مکہ کے مشرقین یہ نہ سمجھتے رہے کہ یہودیت اور نصرانیت کا ان سے تعلق نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ہے وہ مشرقوں میں سے بھی نہیں ہے تو اب اس راستے پہ کون ہے کہ ایک اللہ کو اپنا معبود اپنا رب جو مانتا ہے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرتا وکالت ازیر کسی کو ابن اللہ نہیں بنایا گیا وکالت اللہ یہودیوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں نسارا نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یا کسی ولدیت اور کسی ابنیت کا کوئی گزر نہیں ہے اتہ حضور وروبان ہوں ارباب دون اللہ انہوں نے تو احبار اور روبان کو اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا تھا یہاں کوئی غیر رب نہیں ہو سکتا یہاں تو سب کو دعوت یہ ہے یہودیوں کو بھی نصرانیوں کو بھی تعالو الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا اربابا من دون الله آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کلمے کی طرف سبھی انبیاء نے دعوت دی ہے اسی کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اسی کی طرف اسماعیل و اسحاق علیہ وسلاۃ السلام کی طرف دعوت ہے اسی کی طرف یعقوب علیہ السلام کی دعوت جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو تو یعقوب علیہ السلام کی دعوت کس کی طرف تھی ام کن تم شہادا از حضر یعقوب الموت از کال بنی ہی ماتا پتون بادی کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جب ان کو موت آخری وقت تھا موت حاضر زندگی سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہے ہیں اس ہے یعقوب الموت یا موت حاضر ہو رہی آخری وقت تو سارے بیٹوں کو بلایا بارہ بیٹے سب بیٹوں کو بلایا اور سب سے کیا پوچھا مات اب نمین بادی میرے بعد عبادت کس کی کرو گے یہ بتاؤ کالو نعبد الا کا و الا با کا ابراہیم اور اسماعیل اسحاق الا واحدہ و نحن له مسلم ابا جان ہم عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے جو باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ وسلام کا الہ ہے وہ الہ ایک ہی الہ ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہم اسی کی عبادت کریں گے اسی کی فرم برداری بجا لائیں گے اسی کے سامنے جو ہے وہ جھکیں گے اسی کے سامنے سپر ڈالیں گے اسی کے پیش اپنے آپ کو سپرد کریں گے الاََ واحد مسلم ہم اسی کے لیے فرم بردار بن کر زندگی بسر کریں گے یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی دعوت موسا اور عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی بھی یہی دعوت سارے نبیوں کی یہ دعوت یہ ایسا کلمہ ہے یہ کلمہ ہمارا اور آپ کا مشترکہ کلمہ ہے یہودیوں تم بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے ہو کہ موسا علیہ السلام کی یہ دعوت نہیں ہے عیسائیوں تم بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت نہیں ہے تو جب سارے نبیوں کی دعوت یہ ہے تو تعالو الہ علی سوا ان بینا کم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اللہ نابود اللہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے ایک اللہ کے سوا ہم عبادت صرف ایک اللہ کی کریں گے ولا نشر کا بھی سیاح ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے ولایت کا خطابات ارباب من دون اللہ ہم میں سے ایک دوسرے کو دیا وہ ہم رب نہیں بنائیں گے اور رب بنانے کا بھی مطلب سمجھ لو رب ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے یہی بات تو زندہ کے اندر قید خانے کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کیا کہا من اربابلہ آر باب کہ کیا بہت سارے رب جو ہیں خیر وہ زیادہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا رب اللہ تو رب کس کو کہتے ہیں ادیبن آتم جو عیسائی تھے پہلے آتم تائی کے بیٹے مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کہتا ہے ہوں روبان ارباب اللہ کہ یہ عیسائی جو ہیں انہوں نے اپنے اخبار اور اپنے روبان کو اپنے علماء اور اپنے مشائق پیروں کو اس کا ترجمہ اخبار اور روبان ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا تھا تو ہم تو ان کو رب نہیں مانتے تھے ہم تو نہیں مانتے ان کو رب نہیں مانتے تھے لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے رب بنایا ہوا تھا تو یہ کیا حل اس کا کیا ہے ہم تو مانتے نہیں تھے اس اپنے اخبار اور ربان کو رب نہیں کہتے تھے قرآن کہتا ہے رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اے عادی یہ بتلاؤ کہ تمہارے اخبار اور روبان جس چیز کو حلال کرا دے دیتے تھے چاہے اللہ کی کتاب اس کو حرام کہہ رہی ہو تم حلال نہیں سمجھ لیتے تھے یا جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تھے اگرچہ اللہ کی کتاب اس کو حلال قرار دے رہی ہو تم حرام نہیں سمجھ لیتے تھے فرمایا یا رسول اللہ ایسا تو ہم کرتے تھے ایسا تو ہم کرتے تھے آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے حلال حرام کا اختیار ایک اللہ کو ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ اختیار ایک اللہ کو ہے کسی غیر کو نہیں تو اب ذرا غور کیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے سامنے نصرانیوں کے سامنے خاص طور پر نصارہ نجران کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیعا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ نہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو رب بناتے پھریں اللہ کو چھوڑ کر یہ دعوت یہودیوں کو بھی یہ دعوت نصرانیوں کو بھی یہ دعوت مشرقین کو بھی اس لیے کہ کسی نے ازیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا تو کسی نے مسیح کو مسیح مسیح کا کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا تو ملت ابراہیمی سے تو یہودی بھی نصرانی بھی مشرقین بھی سب روگردہ تھے سب منحرف تھے اور جو ملت ابراہیمی سے منحرف ہو کے بارے میں قرآن ہی کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گروہ صفحا میں شامل کیا ہوا ہے ملت اللہ جس نے ملت ابراہیمی سے روگردانی کی وہ وہی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا یہ ہم سن رہے ہیں تو قرآن کریم نے اگر اس کو بیان کیا ہے اور آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا تو یہ کس لیے ہے اس لیے کہ قرآن کو سنیں تو کہیں کہ ہاں یہودی بھی صفحا ہیں نصرانی بھی صفحا ہیں لیکن جس وقت واسطہ پڑے جدید دنیا سے یہودی اسرائیل کے یہودیوں سے امریکہ کے یہودی پروفیسروں اور دانشوروں سے یورپ اور امریکہ کے عیسائی پادریوں سے اور یہودیت اور نصرانیت کے گٹھ جوڑ سے پیدا ہونے والی مغربی تہذیب سے اور وہاں ہم ان کے سامنے اس طرح مرعوب ہو جائیں کہ دلوں کے اندر انہی کی عظمت ہو اور انہی کی بڑائی ہو اور یہ کہیں کہ ان سے بڑھ کر جو ہے عقل و دانش کا کوئی حامل نہیں تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ کیا قرآن سے رہنمائی لے رہے ہیں دل کے اندر عظمت انہی کی دل کے اندر انہی کے انہی کے علوم انہی کے فنون انہی کی مرعوبیت قلب قلب پہ وہ چھائے ہوئے ہیں دل پر وہ چھائے ہوئے ہیں عملی زندگی کا قبلہ و کعبہ وہ بنے ہوئے ہیں احتجاج بھی کر ڈالیں لیکن اس وقت عمل کی دنیا آئے تو پھر پیروی انہی یہودیوں کی اور انہی نصرانیوں کی زندگی کا نظام تشکیل دیں تو اوپر وہی مسلط کہ جو انہی کے پیروکار اور انہی کے ہواری ایک سے ایک بڑھ کر ایک سے ایک بڑھ کر ان کی غلامی ذہنی غلام قلبی غلام روحانی غلام جسمانی غلام ہر لحاظ سے ان کی غلامی غلاموں کی غلام ہم پر حکمران جو ان کے غلام حقیقت تو یہ ہے نا عمل کی دنیا میں کیا ہے عمل کی دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے پھر کہیں کہ ڈیڑھ کرو ڈیڑھ ارب ہونے کے باوجود کسی کے بس کی بات نہیں ہے ان کو اس طرح جواب دے سکے جس طرح قرآن اور صاحب قرآن جواب دیتا ہے کہ تم احمق ہو تم صفی ہو تم گندگی اور نجاست کے کیڑے ہو میں نے تو آپ کو قرآن کی آیات ہی سے بتا رہا ہوں اب آگے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں سنیے کہ وہ و ابراہیم القواعد امین البعید و اسماعیل ربانہ تو قبل منا انت سمیر علیم یہ کس کے بارے میں ہے یہ ابراہیم و اسماعیل علیہ مسلات و السلام کے بارے میں ہے کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ مسلات وسلام اس گھر کی بنیادیں جو ہیں وہ بلند کر رہے تھے کس گھر کی یہی وہی گھر کہ ان دنوں دنیا بھر سے مشرق و مغرب شمال و جنوب یورپ اور امریکہ ایشیا اور افریقہ روس اور جاپان ہر طرف سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی پیروکار اپنے آپ کو اسی دور میں لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں یا نہیں تمدن کے اسی دور میں جب سلا لباس پہنا جاتا تھا اور کہا یہی جاتا ہے یا نہیں کہ جب اس گھر کا رخ کرو تو اپنے قومی لباس اتار دو اب اب نہ ایشیا کا لباس ہوگا نہ یورپ اور امریکہ کا لباس ہوگا نہ افغانستان اور ہندوستان کا لباس ہوگا نہ اجمی اور عربی کا لباس ہوگا اب سارے لباس یہ ہے وہ اتارو اور وہی لباس زیب تن کرو کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے ان دو محبوب بندوں نے ابراہیم اسماعیل علیہ مسلاط وسلام نے بن سنا لباس پہنا تھا آج بن سلا لباس جو ہے اس میں اپنے آپ کو ملبوس کر لو یہی گھر ہے نا اس گھر کو کون تعمیر کر رہا ہے اس گھر کو تعمیر کرنے والے وہ ہاتھ وہ مقدس ہاتھ ابراہیم و اسماعیل علیہ علیہ السلاۃ وسلام ایک مقام خلت پر فائز خلیل اللہ علیہ السلام کہ جس نے اپنا لخت جگر اللہ کے راستے میں اپنی طرف سے قربان کر دیا اس لیے کہ جس نے قربانی کا حکم دیا جب وہی یہ کہہ رہا ہو کب صدر رو یا یقیناً ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں اور دوسری ہستی زبی اللہ کہ جس نے اپنی جان عزیز باپ پر خواب کی صورت میں اللہ کی طرف سے آنے والی وہی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا یا آبت فعل ما تو عمر یہ نہیں کہ جو خواب دکھایا گیا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا یا آبت فعل ما تو عمر آپ وہ کر ڈالیے ستا جی دونی ان شاء اللہ اب قرآن کی زبان سے سنیے کہ ان کی ساری زندگی کے اندر کون سی صفت ہے جو ہر جگہ نظر آتی ہے ہر جگہ نظر آتی ہے وہ صفت صفت اسلام ہی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا یہاں بھی خدا بند قدوس فرما رہے ہیں فلما اسلم جب دونوں نے جو ہے سر تسلیم خم کر لیا جب دونوں جو ہیں وہ جھک کے جب دونوں نے فرم برداری اختیار کر لی ایک نے اپنی جان ہمارے سپرد کر دی دوسرے نے اپنا عزیز لخت جگر جو ہے ہمارے سامنے پیش کر دیا جن کی قربانی کو اللہ نے اتنا شرف قبولیت عطا فرمایا اب انہیں کو یہ حکم ہوا نا کہ ہمارے گھر کی تعمیر کرو کیسی مقدس ہستیاں ہیں کہ جو اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہی ہیں وزیر وزیر و اسماعیل ربنا تقبل ادھر بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے اس وقت کائنات کی مقدس ہستیاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ مسلاط وسلام گھر کو تعمیر کر رہے ہیں ادھر بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے ادھر زبان پر دعا جاری ہے ربنا تقبل منا انا کانت سمیع العلیم اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول فرما اور یہاں دعا بھی کیسی ہے ربنا تقبل اگرچہ یہ باب تفاول کا خاصہ یہ ہے اللہ ہمارا یہ کام یہاں آجزی بھی دیکھیے انکساری بھی دیکھیے توازو بھی دیکھیے ابدیت دیکھیے تزل دیکھیے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا دیکھیے کہ فرما رہے اللہ اگرچہ یہ اس لائق نہیں ہے لیکن تو اپنے فضل سے ہمارا یہ کام قبول فرما بنا تو منا ملنا ان انت سمیع العلیم تو دعاؤں کو سننے والا ہے تو دل کی نیتوں اور ادادوں کو جاننے والا ہے اور جہاں یہ دعا کر رہے ہیں وہاں یہ بھی دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویدکیہم ویعلموا الكتاب والحکمہ انکا انت العزیز الحکیم اللہ یہ کس وقت دعا ہو رہی ہے بیت اللہ کی تعمیر کے دوران کیا دعا ہو رہی ہے اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنانا اور ہماری اولاد سے ایک ایسی امت کہ وہ امت بھی تیری فرما بردار ہو اور اے اللہ ہمیں حج کے مناسب سکھا دے اور اے اللہ پھر وہ جو امت ہماری اولاد میں سے ہو اس امت میں پھر ایک رسول ایسا بھیج دینا کہ جو رسول ان کا تزکیہ کرے ان کے قلوب کو پاک صاف کرے کفر اور شرک اور نفاق کی گندگیوں سے ان کو بچائے اور ان کو تیری کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت سے جو ہے متصف کرے اے اللہ تو غلبے والا ہے اور تو حکمت والا ہے یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور کیسا جب کہا یہ گیا ہے کہ جو گھر تعمیر ہے جو گھر تعمیر ہے ہر جانے والا کیا اس یقین کے ساتھ نہیں جا رہا ہوتا کہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ وسلام کے مقدس ہاتھوں نے جس گھر کو تعمیر کیا ہے اس گھر کو اللہ نے شرف اور فضیلت ایسی عطا فرمائی ہے کہ اگر اس گھر کا ہم جو ہے اسی طرح بل سلا لباس پہنے ہوئے جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے قبولیت کا مقام اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے ہر جانے والا اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے یہ تو تعمیر شدہ گھر کے بارے میں ہے لیکن جو مقدس ہاتھ گھر کو تعمیر کر رہے ہوں اور دوران تعمیر اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہوں بتائیے اس دعا کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا اللہ نے دعا قبول فرمائی کیسی دعا قبول ہوئی عجیب و غریب دعا قبول ہوئی اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی خود انتظام کیا اور دعا ابراہیمی نے اس کے ارد گرد ایسا حصار کھینچ دیا کہ کسی کو یہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ اس گھر کو جو ہے غیر پامال کر سکیں ایک دفعہ ایک ظالم نے کرنے کی کوشش کی سمجھا کہ میرے پاس تو اقتدار ہے مکہ والوں کے پاس کیا ہے بے سر و سامان ہے ہاتھی میرے پاس ہیں لشکر میرے پاس ہے و سامان میرے پاس ہے اس طرح جاؤں گا یمن سے نکل نکل کر اور مکہ میں پہنچوں گا آنند فانن جو ہے گھر کو جو ہے طے ابالا کر کے آ جاؤں گا کیسے ناپاک ارادوں کے ساتھ چلا تھا لیکن اس کو کیا معلوم کہ دعائے ابراہیمی نے کیسا حصار کھینچا ہوا ہے کہ یہاں کسی عبد المطلب جناب عبد المطلب اور یہاں کسی کسی جناب ابو طالب اور یہاں یہاں قریش کے سردار کی ضرورت نہیں ہے تو دعائے ابراہیمی کا حصار جو ہے اس کی حفاظت کرے گا حصار کے اندر ہی جو ہے وہ داخل ہوتا ہے رب کریم کا حکم ہو جاتا ہے اور قیامت تک جو ہے نو انسانی اس کی ابراہ جو محفوظ کر دی گئی ہے اس کی تلاوت ہوتی رہے گی علم تر کئی ففا ربو کبھی اصحاب الفیل علم یا جال کئی تو ہوں فی تزلیل وار صلاحم تیرن ابابیل ترمی ہند حجارت من سجیل فجال ہوں کاس معقول دیکھا نہیں تم نے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے جو ہے وہ کیا سلوک کیا کیسی ناپاک تدبیروں کے ساتھ یہاں پہنچے تھے لیکن اللہ کی پھر فوجیں اللہ کی فوجیں اللہ کو تو ضرورت جو ہے وہ لشکروں کی نہیں ہوتی اللہ کی فوجیں چھوٹے چھوٹے پرندے اور انہی کی کی کنکریاں وہاں ٹیکنالوجی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی آکسیجن اور ہائیڈروجن بمبوں کی ضرورت نہیں ہے میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں بھی کہ وہاں تو ایک حکم ہو جائے اگر بحر القائل کو اور بیریا نوس کو جو امریکہ کے مغرب اور مشرق کی طرف ہیں کہ ذرا اپنی موجوں کو بلند تو کرو اور تو لے کے آؤ اس امریکہ کا دنیا کے اندر جس طرح پہلے نام و نشان نہیں تھا اب بھی نام و نشان نہیں رہے گا یہ بالکل جو ہے اس دنیا کا ناسور کینسر اور سرطان ہے آپ دیکھیے کہ سرطان اور کینسر ہی کی طرح اس کا حشر بھی ہوگا دعائی ابراہیمی کو اللہ نے کیسا شرف قبولیت عطا فرمایا اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی جائیں حرم کے اندر جائیں ابراہیم و اسماعیل علیہ مسلاط وسلام کے ہاتھوں مقدس ہاتھوں سے تعمیر ہونے والے گھر کے گرد و روا کو دیکھیں کہ آج لاکھوں کی تعداد میں اور پھر نو الجا کا منظر دنیا دیکھتی نہیں ہے کہ حشاک ابراہیم اور اسماعیل کے ماننے والے کون ہیں دنیا کو دکھایا نہیں جاتا اسرائیلیوں بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں ماننے والے مقدس ہاتھوں کا تعمیر وہ گھر بیت اللہ اس کے گرد لاکھوں خوشاک وہی لباس پہنے ہوئے جو تمدن کے ابتدائی دنوں میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام نے پہنا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں اپنی زبان پر وہی ترانا جاری کیے ہوئے ہیں لبیک اللہ لبیک لا شریک شریک لک لک لک لبیک ان الحمد والنعمہ والملک لا آج یہ کس کی زبانوں پر جاری ہے یہودیوں یا کیا یہ تمہاری نسل ہے نصرانیوں کیا یہ تم ہو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو قرآن کریم نے جو فرمایا کہ ان اول الناس بے ابراہیم للذین ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کس کو نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ان ان کو ہے جو کے کے پیروکار ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ساتھ تعلق وہ النبی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اس لیے آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے وہ اعمال کہ جن اعمال کو اللہ نے ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ قیامت تک وہ اعمال جاری اور ساری رہیں گے وہ اعمال بجا لانے والے کون ہیں وہ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں اس سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کون سی دلیل طلب کرتے ہو اب ان لوگوں کا رویہ کیا تھا سنیں اس گھر کے بارے میں اب گھر کے بارے میں اگلے اگلے جمعے جو ہے اس گھر کے بارے میں جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں کا رویہ جو ہے ماضی میں کیا رہا ہے اور آج کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی خطبے میں واخر